ابو خریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا وہ آپ کی حدیثیں سنتا اور یہ حدیثیں اسے بہت پسند آتی تھیں لیکن وہ انہیں یاد نہیں رکھ پاتا تھا تو اس نے اپنے یاد نہ رکھ پانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں اور وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں مگر میں انہیں یاد نہیں رکھ پاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے داہنے ہاتھ کا سہارا لو اور یہ کہتے ہوئے آپ نے ہاتھ سے لکھ لینے کا اشارہ فرمایا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چھیاسٹھ یہ حدیث ضعیف ہے